وہ جنت میں سلام کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا